اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلی دفعہ ہم لوگوں نے اسمبلی لینگویج کی بہت بنیادی چیزوں کے بارے میں آپ سے گفتگو کی تھی اب جہاں پچھلی دفعہ ہم نے اس سلسلے کو چھوڑا تھا وہیں سے ہم اسے دوبارہ شروع کرتے ہیں پچھلی دفعہ میں آپ کو آخر میں لیکچر کے آخر میں یہ بتا رہا تھا کہ رجسٹرز کیا ہوتے ہیں تو تھوڑا سا ہم پچھلے لیکچر کو ذرا سا جوڑتے ہیں تاکہ سلسلہ ہمارا جو ہے وہ اسموتھ ہو جائے ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ رجسٹرز جو ہیں وہ پروسیسر کے اندر اسٹوریج سیلز ہوتے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح پروسیسر کے باہر میموری ہوتی ہے اور یہ تعداد میں کم ہوتے ہیں بہت زیادہ نہیں ہوتے بڑے نہیں ہوتے زیادہ نہیں ہوتے تعداد میں کم ہوتے ہیں اور یہ بھی ہم نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ ان کے نام جو ہوتے ہیں وہ مینوفیکچررز اپنی مرضی سے رکھتے ہیں کسی کی کوئی نام رکھنے کا طریقہ ہوتا ہے کسی کا کوئی نام رکھنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے اور کچھ مینوفیکچرر جو ہیں وہ فنکشنالٹی کے حساب سے نام رکھ دیتے ہیں کچھ مینوفیکچرر جو ہیں وہ نمبر کے حساب سے نام رکھ دیتے ہیں R zero R one R two R three یا A B C D E F یا X register Y register index register اس طریقے سے وہ نام رکھتے ہیں اور بنیادی طور پہ جو فنکشن ہم نے آپ کو بتایا تھا رجسٹرز کا وہ یہ تھا کہ یہ آپرینٹس کو ہولڈ کرتے ہیں یعنی جب ہم کوئی عمل کر رہے ہوں کوئی میتھمیٹیکل آپریشن کر رہے ہوں جس میں دو آپرینٹس ہوں تو ایک آپرینٹ ہم میموری میں رکھ سکتے ہیں اور ایک آپرینٹ جو ہے وہ ہم رجسٹر میں رکھ سکتے ہیں یہ جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک آپرینٹ جو ہے وہ ہم میموری میں رکھ سکتے ہیں اور ایک آپرینٹ جو ہے وہ ہم رجسٹر میں رکھ سکتے ہیں یہ اس طرح ہے کہ مطلب اتنا کوئی ضروری نہیں ہے جب ہمارے پاس وہ جگہ آ جاتی ہے رجسٹر کی تو ہم بعض اوقات اگر ایک ہی آپرینٹ والا آپریشن ہو جیسے ناٹ آپریشن ہوتا ہے ناٹ ایک ہی کے اوپر آپریٹ کرتا ہے یا کمپلیمنٹ ہوتا ہے یعنی اس کی بٹے وہی ناٹ جو جسے ہم کہتے ہیں تو وہ بھی ہم رجسٹر میں کر سکتے ہیں اور خاص طور پہ اس وقت سنگل آپرینٹ جو ہوتا ہے اس کو ہم رجسٹر میں اس وقت کرتے ہیں جب ذرا اسپیڈ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ابھی ہمیں پروسیسر سے باہر نہیں جانا اس آپرینٹ کو اٹھانے کے لیے وہ اندر ہی رجسٹر میں پڑا ہوا ہے تو جنرل جو اس کا بہیویئر ہے نا رجسٹر وغیرہ کا یا اس کا استعمال ہے وہ یہ ہے کہ کہیں ذرا تیز کام کرنا ہو ہمیں تب ہم وہی internal register scratch pad RAM استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس صورت میں جس کو ہم کہیں گے کہ گھر کے اندر ہی کام ہو جاتا ہے بازار جانے کی ضرورت نہیں پڑتی میموری میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہم وہ اندر کام کر لیتے ہیں تو اس سے ذرا اسپیڈ تیز ہو جاتی ہے آپریشن کی تو اور جنرلی کوشش یہی کی جاتی ہے کہ اگر چھوٹا آپریشن ہو تو اس کو ہم رجسٹر کے اندر اندر ہی ختم کر دیں آ, یعنی اس پروسیسر کے اندر ہی رہ کر کے اس کام کو مکمل کر دیں باہر نہ جانا پڑے دوسری جو چیز میں نے آپ کو کہی تھی وہ یہ کہ ان رجسٹرس کے فنکشنز بھی ہوتے ہیں آ, خاص فنکشنز ہوتے ہیں اور ان فنکشنز کی بنیاد پر بھی اس کے نام رکھے جاتے ہیں مثال کے طور پہ ایک رجسٹر ایسا ہوتا ہے جو تقریباً ہر مائکرو پروسیسر میں تقریباً کیا میں نے آج تک کوئی دن نہیں دیکھا کہ جس میں وہ رجسٹر نہ ہو اسے ہم اکامولیٹر رجسٹر کہتے ہیں اکامولیٹر رجسٹر جو ہے یہ وہ رجسٹر ہوتا ہے جو میں کہوں گا کہ آرکیٹیکچر کا سینٹرل رجسٹر ہوتا ہے اور روایتی طور پہ ٹریڈیشنلی جو جتنے بھی میتھمیٹیکل اور لاجیکل آپریشن ہیں نا وہ اکامولیٹر پر ہوتے ہیں یعنی اکامولیٹر جو ہے وہ یہ تمام آپریشن جو ہیں وہ کر سکتا ہے اس میں ہم ایڈ کر سکتے ہیں اس سے ہم سبٹریکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جو لاجیکل یا میتھمیٹیکل آپریشن ہے وہ اکامولیٹر پر ہوتے ہیں یہ آرکیٹیکچر کا جیسے میں نے بتایا ہے کہ یہ سینٹر ہوتا ہے اور ایک چیز جو ہے نا یہ آپ نے جنرلی سنی ہوگی کہ یہ آٹھ بٹ کا پروسیسر ہے یہ آٹھ بٹ کا سسٹم ہے یہ سولہ بٹ کا سسٹم ہے یہ بتیس بٹ کا سسٹم ہے یہ جو سائز کی ڈیفینیشن ہے نا کسی پروسیسر کی کہ یہ آٹھ بٹ کا ہے سولہ بٹ کا یا بتیس بٹ کا یہ اصل میں اس کے اکومولیٹر کا سائز ہوتا ہے اگر اکومولیٹر آٹھ بٹ کا ہے نا تو یہ پروسیسر آٹھ بٹ کا کہلائے گا اگر اکومولیٹر جو ہے وہ سولہ بٹ کا ہے تو یہ پروسیسر سولہ بٹ کا ہوگا اور اکامولیٹر اگر بتیس بٹ کا ہے تو یہ پروسیسر بتیس بٹ کا ہوگا تو اس طریقے سے جو نا یہ اکامولیٹر بڑا سینٹرل رجسٹر تھا اس کے علاوہ ایک خاص کلاس ہے رجسٹر کی جو کہ کسی آرکیٹیکچر کے اندر ہوگی ان کو ہم کہتے ہیں ان کو پوائنٹر رجسٹر کہہ لیں ان کو انڈیکس رجسٹر کہہ لیں ان کو بیس رجسٹر کہہ لیں یہ نام بھی اسی طریقے سے مینوفیکچرر ٹو مینوفیکچرر جو ہے نا وہ ڈفر کرتے فنکشن سب کا ایک ہے فنکشن کیا ہے یہ ڈیٹا ہولڈ نہیں کرتے یعنی ان کے اندر ڈیٹا ہم نہیں رکھتے ان کے اندر ہم ڈیٹا کا ایڈریس رکھتے اب یہ ہے کیا چیز یہ جو بات میں کر رہا ہوں کہ ڈیٹا کا ایڈریس رکھتے ہیں اس کی ضرورت کہاں پیش آتی ہے ضرورت اس کی جو پیش آتی ہے اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا اس کی مثال جو ہے وہ میں آپ کو جو دیتا ہوں وہ یہ کہ آپ نے میرا خیال سی لینگویج پڑھی ہوگی یا جو بھی کوئی بھی لینگویج ابھی تک جو آپ نے پڑھی ہے اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے اسے ہم فور لوپ کہتے ہیں نا اب فرض کیجئے کہ آپ نے ایک ایرے بنائی ہے اور اس ایرے میں آپ نے دس ایلیمنٹ رکھے ہوئے ہیں یہ جو ایرے آپ نے بنائی ہے نا جو دس ایلیمنٹ رکھے ہوئے ہیں یہ دس کنزیکٹو میموری لوکیشنز کے اندر رکھے جائیں گے یعنی ساتھ ساتھ کی میموری لوکیشن کے اندر shelf number one number two number three number four number five اس طریقے سے نمبر ٹین تک یہ رکھے جائیں اور اب اگر ہم اس کو زیرو کرنا چاہتے ہیں پوری ارے کو تو آپ وہ فور لوپ لگا دیتے ہیں اس میں four X is equal to zero semicolon X less than ten semicolon X plus plus یہ آپ آپ کو پتہ ہی ہوگا اس طریقے سے آپ لکھ تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس میں آپ ایک ایسی لوکیشن لیتے ہیں پروسیسر کے اندر وہی جو انڈیکس رجسٹر ہے اس میں آپ ارے کا ایڈریس رکھتے ہیں ٹھیک ہے نا اور ہر دفعہ جب آپ ایک لوپ کمپلیٹ کرتے ہیں ایک اٹریشن لوپ کا کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس ایڈریس کو آپ انکریمنٹ کر دیتے ہیں اگلے پہ پوائنٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اب اس کی جو ویلو ہے اس انڈیکس رجسٹر کے اندر جو ویلو ہے اس ویلو کو ڈیٹا کے طور پہ ٹریٹ نہیں کیا جائے گا بلکہ ڈیٹا کے ایڈریس کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا اس چیز کو ہم یعنی یوں کہیں کہ اگر ہمیں میموری کے اندر نا ویرینگ ایکسس چاہیے ہو ایسا ایکسس چاہیے ہو کہ کبھی ہم ادھر ایکسس کر رہے ہیں کبھی یہاں کبھی اس سے آگے زیادہ تر اس کا استعمال ہوتا ہے جب ہمیں کنزیکٹو بلاک میموری کا جو ہے وہ ایکسس کرنا چاہتے ہو کسی ایک کوڈ کے ذریعے یعنی ایک ہی آپریشن ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہم کرنا چاہتے ہیں کنزیکٹو میموری لوکیشن پر تو ہم اگر یہ رجسٹر ہمارے پاس نہ ہونا تو انسٹرکشن کے اندر ہر رجسٹر کو میں جو یہ جو کہہ رہا ہوں کہ ایکسپلسٹلی کوڈ کرنا پڑے گا نمبر بتانا پڑے گا کہ یہ والی لوکیشن پھر یہ والی لوکیشن پھر یہ والی لوکیشن تو جتنی لوکیشنز ہیں اتنی انسٹرکشن ہمیں دینی پڑیں گی اگر ہمارے پاس اس طریقے سے میموری کو پوائنٹ کرنے کا میموری کو ایکسس کرنے کا جو ہے وہ طریقہ موجود نہ ہو اس کو جب ہم اس کا اسپیسیفک جگہ آئے گا جب ہم اس کی جو ہے پراپر رجسٹر کو کسی ایک رجسٹر کی مثال لے کر کے اس چیز کو جب ہم بیان کریں گے تو اس کو ہم اور زیادہ الیبوریٹ کریں گے ابھی بس جو ابھی میں نے کہا ہے اس حد تک اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کیجیے بس اس کی فیل اگر اس وقت آپ کو آ جائے کہ ہاں یہ کیا کر رہا ہے کافی ہے اس کو ڈیٹیل میں ہم آگے ڈسکس کریں گے دوسری چیز جو ہے وہ رجسٹرز کے اندر یہ ہے کہ اب جو یعنی نئے آرکیٹیکچرز ہیں نا جیسے میں نے بتایا کہ اکامولیٹر رجسٹر ہے انڈیکس رجسٹر ہے نئے آرکیٹیکچر میں نا تھوڑا سا انہوں نے اس کو تھوڑا چینج کر دیا اس طریقے سے چینج کر دیا کہ یہ جو یعنی بالکل ایک ہارڈ لائننگ ہے نا کہ اکومولیٹر بس یہ کرے گا انڈیکس رجسٹر بس یہ کرے گا یہ انہوں نے کہا کہ نہیں جب رجسٹر ہے نا تو تھوڑا اس کو اور ورسٹائل کر دیتے تو اب جو آرکیٹیکچر بنتے ہیں ان کے اندر اس گروپ کو پورے کو نا ہم جیسے کہہ لیتے کہ یہ جنرل رجسٹر کا ایک گروپ ہے اس میں سے کچھ رجسٹر یہ تمام اور کام کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کر سکتے ہیں کچھ رجسٹر جو ہیں وہ یہ سارے کام کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کر سکتے ہیں یعنی کچھ آپریشن ایسے ہیں جو تمام رجسٹر کر سکتے ہیں اور وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ سمپل آپریشن ہوتے ہیں یہ جو ایڈ سبٹریکٹ والے ہیں نا یہ سارے رجسٹر کر سکتے ہیں لیکن یہ انڈیکس بن جانا میموری میں یہ کچھ خاص رجسٹر ہیں جو کہ میموری میں انڈیکس بن سکتے ہیں کچھ خاص رجسٹرز ہیں جو کہ کچھ انسٹرکشن میں نا جن کو ہم کہیں گے کہ وہ امپلسٹ پیرامیٹر ہوتے ہیں پیرامیٹر یہ ہے یہ ایسا پیرامیٹر ہوتا ہے جسے ہم لکھتے نہیں یہ نون ہوتا ہے فکسڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے بعض انسٹرکشن ایسی ہوں گی نا جس میں اکامولیٹر امپلسٹ پیرامیٹر ہوگا اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں پتا ہے کہ دوسرا پیرامیٹر اکامولیٹر میں ہی ہوگا ٹھیک ہے نا تو اب جو ٹرینڈ آ رہا ہے زیادہ تر وہ یہ آ رہا ہے کہ جنرل رجسٹرز ہوں گے وہ سارے کام کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ اسپیسیفک فنکشن بھی کر سکتے ہیں تو یہ ٹرینڈ ہے اس کے علاوہ ایک بڑا اہم رجسٹر ہوتا ہے یہ رجسٹر جو ہے نا یہ ہر آرکیٹیکچر میں ہوتا ہے اس کے بغیر گزارے گی اس کے بغیر کوئی جس کو ہم کہتے ہیں نا ڈھنگ کا کام ہم نہیں کر سکتے اگر یہ رجسٹر نہ ہو ہمارے پاس اسے ہم کہتے ہیں فلیگ رجسٹر یا program status word register program status word یا فلیگ رجسٹر بہت اہم ہوتا ہے ابھی جو آپ نے دیکھا نا جیسے میں بات کر رہا تھا کہ اکامولیٹر ہے اکامولیٹر جو ہے وہ سولہ بٹ کا اکامولیٹر ہے یہ رجسٹر جو ہوتا ہے یہ ہوتا تو اسی طرح ہے جیسے آٹھ بٹ کا رجسٹر ہو گیا سولہ بٹ کا رجسٹر ہو گیا اسی طرح یہ آٹھ یا سولہ بٹ کا رجسٹر ہوتا ہے یا بتیس بٹ کا رجسٹر ہوتا ہے مگر اس کی as one unit as a register جیسے اکومولیٹر نا سولہ بٹ کا ہے تو یہ سولہ بٹیں اکومولیٹر کا یوں حصہ ہے اس کے سارے آپریشن میں یہ تمام بٹیں ان پیرل کام کریں گی فلگ رجسٹر میں ایسا نہیں ہوتا فلگ رجسٹر کی ہر بٹ جو ہوتی ہے نا وہ اپنی جگہ پہ ایک مختلف معنی رکھتی ہے اس کی بٹس انڈیویجل میننگ ہوتی ہے ان بٹس کی یعنی ہر ایک کا اپنا ایک مطلب ہوتا ہے اکومولیٹر میں ہر بٹ کا الگ ایک مطلب نہیں ہے اس میں وہ ساری بس سولہ بٹیں ہیں وہ سب کی سب بٹے ہیں بائنری بٹس ہیں ایڈ سبٹریکٹ کریں گے ٹھیک ہے نا لیکن فلیگ رجسٹر جو ہے نا یہ اس لحاظ سے بڑا دلچسپ رجسٹر ہوتا ہے کہ اس کی بٹوں کے انڈیویجل انڈیویجل مانی سے کیا مراد ہے یعنی ہر بٹ اپنی جگہ پر کوئی ایک خاص چیز کنوے کر رہی ہوتی ہے وہ کمبائنڈ میننگ لیس ہوتا ہے یہ الٹ ہے دوسرے کے اکامولیٹر رجسٹر جو ہے وہ بٹ وائز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میننگ لیس ہوتا ہے کمبائنڈ اس کے کوئی مطلب ہے فلگ رجسٹر جو ہے وہ کمبائنڈ میننگ لیس ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی کوئی معنی نہیں وہ بٹ وائز میننگ فل ہوتا ہے یعنی اس کی ایک ایک بٹ جو ہے نا اس کے معنی خاص ہوتے ہیں جیسے کہ میں اس کو بھی پھر ایک مثال میں دیتا ہوں آپ جیسے ابھی دیکھیں گے اسکرین کے اوپر یہ آپ کو نظر آئے گا یہ فلیگ رجسٹر ہے ٹھیک ہے اس کے اندر یہ جو مختلف لیٹر آپ کو لکھے ہوئے نظر آئیں گے نا جس میں کوئی سی ہے کوئی او ہے ٹھیک ہے کوئی پی ہے یہ سی او پی یہ جو آپ بٹوں پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں نا یہ ان کے خاص معنی ہے ٹھیک ہے سی جیسے ہے اسے ہم کہتے ہیں کیری کیری کیا ہوتا ہے اگر آپ نے بولین آپریشن کیا ہو یا اگر آپ نے ڈیسیمل آپریشن کیا ہو وہ جو ہم لکھتے ہیں نا جی نو میں جناب چھ جمع کیا تو پندرہ بجے پندرہ کے پانچ حاصل ایک ٹھیک ہے وہ ایک آگے لے جاتے ہیں ہم اور ایک جمع ایک جمع ایک کر کے وہ ہم تین بنا دیتے ہیں یہ جو ایک ہم آگے لے گئے نا اس کو ہم کہتے ہیں کیری اب بائنری آپریشن جب ہم کریں گے تو بائنری آپ کو پتا ہے کہ یا بٹ زیرو ہوتی ہے یا ون ہوتی ہے تو اس کا جو کیری ہوتا ہے جو اگلے بٹ میں جاتا ہے وہ اس سے اگلے بٹ میں وہ اس سے اگلے بٹ میں تو فرض کرو کہ ہم سولہ بٹ کا اکومولیٹر اگر ایڈ کر رہے ہیں کسی اور اس میں سولہ بٹ کا ایک نمبر اور ایڈ کر رہے ہیں تو جواب جو آئے گا نا اس کا وہ سمپل میتھمیٹیکل بات ہے کہ اس کا جواب سترہ بٹ میں آئے گا سترہ بٹ میں آ سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس کی آخری سولہویں بٹ ہے وہ اس میں جب ہم ایڈ کریں تو اس سے ایک کیری جنریٹ ہو جائے اب چونکہ ہم نے یہ بات کہی کہ اکومولیٹر تو ہے سولہ بٹ کا تو اس کے اندر تو سترویں بٹ نہیں آ سکتی ٹھیک ہے تو یہ جو بٹ گری ہے باہر یہ بٹ کہاں جائے گی یہ بٹ چلی جاتی ہے فلگ رجسٹر میں اس کی یہ کیری والی بٹ میں یہ والی بٹ جا کر کے اسٹور ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم کو یہ پتا ہونا چاہیے جب ہم دو ایڈیشن کر رہے ہیں نا اور فرض کیجئے کہ ایڈیشن ہماری ایسی ہے سولہ سولہ بٹ کے دو آپرینٹ ہیں ہمارے پاس ان دونوں کو ہم نے ایڈ کیا اور جواب آ گیا سترہ بٹ میں اب سترہ بٹ جو ہیں وہ اکامولیٹر میں تو رہ نہیں سکتے ست اس میں تو سولہ رہ جائیں گے اور سترویں جو ہے وہ کیری میں چلی جائیں گے یہ جو سولہ ہمارے پاس رہ گئے نا یہ جواب صحیح نہیں ہے اگر ہم اس کے ساتھ سترہویں بٹ نہ لگائیں ٹھیک ہے نا اگر ہم اس کے ساتھ سترہویں بٹ نہ لگائیں تو یہ جواب صحیح نہیں ہے اگر آپ اس کو ذرا اسکرین پہ ابھی سلائڈ پر دیکھیں تو یہ اس کی ایک مثال جو ہے نا یہاں پہ ہم یہ دے رہے ہیں اس کو آپ دیکھیے کہ یہ جب ہم ایڈیشن کرتے چلے جائیں گے کرتے چلے جائیں گے تو جو جواب ہمارے پاس اکومولیٹر میں بچ گیا نا یہ جواب وہ نہیں ہے جو کہ ان دونوں نمبروں کے ایڈ کرنے کی وجہ سے آنا چاہیے تھا اگر ہم اس کے ساتھ یہ کیری والی بٹ جو ہے نا یہ نہ لگائیں ٹھیک ہے تو یہ ایک بٹ کی میں نے آپ کو مثال دی ہے اس کو ہم آگے مزید کھولیں گے جب ہم اسپیشل یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ آرکیٹیکچر کے حساب سے اسپیسیفک ہو جائیں گے تو اس چیز کو ہم مزید ایکسپلین آپ کو کر دیں گے تو جنرلی جو ہے وہ ابھی جو میں نے آپ کو بتایا جنرلی یہی گروپنگ اس طریقے سے رجسٹر کی جو ہے نا وہ ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جیسے ہم نے بات کہی تھی کہ پروسیسر جو ہے نا اس کے اندر آپ بھی جانتے کہ وہ بےچارا اتنا ڈم ہے وہ زیرو ون کے علاوہ کچھ سمجھتا ہی نہیں کوئی چیز نہیں سمجھتا اس کو کوئی بھی چیز ہمیں سمجھانی ہو نا اس چیز کو ہمیں ایک بائنری نمبر میں ضرور کنورٹ کرنا پڑتا اب چاہے وہ ایڈیشن سبٹریکشن کا آپرینڈ ہو چاہے وہ انسٹرکشن ہو چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو پروسیسر کو سمجھانے کا اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس کہ ہم اس کو کسی ایک بائنری نمبر تک لے جائیں تو اس لیے ہم انسٹرکشن جو ہوتی ہیں نا پروسیسر کی ان کو بھی ہم بائنری نمبر میں کنورٹ کر دیتے ہیں کیونکہ وہ بےچارا اس کے علاوہ کچھ سنتا ہی نہیں اب اگر ہمیں اسے بتانا ہونا کہ ہمیں ایڈ کرنا ہے بھائی تو اب یہ ایڈ جو ہے نا یہ ڈبل ڈی ایڈ ٹھیک ہے یہ تو ہم آپ سمجھتے ہیں نا وہ نہیں سمجھتا تو ایڈ کو بھی ہمیں ایک نمبر بنانا پڑتا ہے ایک نمبر ہم جب تک ایڈ کو نہیں بناتے اس وقت تک ہم اسے پروسیسر کے کان میں نہیں ڈال سکتے کہ بھائی یہ ایڈ کرو وہ اس زبان کے علاوہ کوئی زبان ہی نہیں سمجھتا وہ سنے گا ہی نہیں اس کو ٹھیک ہے نا تو اس کو بھی ہم ایک نمبر میں کنورٹ کر دیتے ہیں اور وہ نمبر ہم اسے دیتے ہیں کہ ایڈ کرو ٹھیک ہے نا یہ جو نمبر ہے نا جو ہم اسے دیتے ہیں یہ ہے اصل انسٹرکشن ٹھیک ہے نا اور یہاں تک جب تک ہم نہیں پہنچتے نا وہ جیسے میں نے کہا ہے کہ ہم اس کے کان میں بات کان میں بات ڈالتے ہی ڈال ہی نہیں سکتی جب تک یہاں تک بات نہ پہنچے کہ انسٹرکشن جو ہے وہ ایک نمبر میں کنورٹ ہو جائے ٹھیک ہے نا آپ ہائی لیول لینگویج بڑے مزے مزے کے آپ لوگ پروگرام لکھتے ہیں نا اس میں بس وہ آبجیکٹ بنا لیا اور انہریٹ کر لیا اور انکیپسولیٹ کر دیا ڈیٹا کو یہ بڑے بڑے جو الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں یہ سارے بڑے بڑے الفاظ بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں جب ہم پہنچتے ہیں کیونکہ آخر میں ایک نمبر باقی بچتا ہے یہ ساری ٹرانسلیشن لیئرس کرتے کرتے کرتے کرتے نیچے جاوا کا آبجیکٹ آپ اٹھاتے ہیں اس کی کلاس اٹھاتے ہیں یہ سب کچھ نہیں یہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے نیچے اس کے جو ہے نا وہ نمبر ہے ٹھیک ہے جو پروسیسر کو بتانا ہوتا ہے بڑے ادب سے ہم اسے کہتے ہیں کہ بھائی یار ایڈ کر دے ٹھیک ہے نا اس کو سبٹریکٹ کر دے وہ اس سے زیادہ وہ نہیں سمجھتا اب یہی ایڈ سبٹریکٹ ٹھیک ہے نا multiply divide simple basic جو بلڈنگ بلاکس ہیں نا ہمارے انہیں کو جوڑ جوڑ کے جوڑ جوڑ کے ہم بڑے بڑے پلازے بناتے ہیں ٹھیک ہے نا بڑے بڑے پروگرام بناتے ہیں ایسے ایسے پروگرام بناتے ہیں جن کی کمپلیکسٹی جو ہے وہ دیکھنے والی ہوتی ہے لیکن باٹم لائن جو ہے یعنی جس کو ہم کہیں گے بالکل بیس میں وہ کام ہوگا نہیں جب تک کہ آپ اس کو اس نمبر تک نہیں لے کے جائیں گے تو یہ جو کمپائلر وغیرہ آپ استعمال کرتے ہیں نا ان کا سارا فنکشن جو ہے وہ اس کو اس نمبر تک لے کر کے جانا ہے کیونکہ وہ غریب جس کو ہم پروسیسر کہتے ہیں نا اس کے کان میں بات جائے گی نہیں جب تک کہ وہ نمبر میں کنورٹ نہیں ہو تو وہ بڑے بڑے جو کنسٹرکٹس آپ کرتے ہیں نا ان کو توڑتے توڑتے توڑتے توڑتے کمپائلر آخر میں انہی سمپل کنسٹرکٹس پہ add subtract multiply divide ٹھیک ہے نا ان کنسٹرکٹ تک وہ لے جاتا ہے اور وہ لے جا کر کے ان کو نمبرز میں کنورٹ کر کے وہ پروسیسر کو بتاتا ہے کہ جناب یہ یہ یہ کام جو ہے یہ آپ کر دیجئے انہی سمپل کاموں کے نتیجے میں انہی سمپل بلڈنگ بلاکس کے نتیجے میں ہم جو ہے وہ اتنے کمپلیکس کام کر دیتے ہیں یہ جو انسٹرکشنز ہیں آپ کی پروسیسر کو یہاں پہ ذرا ایک آپ کو میں کوئی آپ کی پچھلی بات یاد دلاؤں جو آپ نے پڑھی ہوگی کہ پروگرام کیا ہوتا ہے جی پروگرام ہوتا ہے آرڈرڈ سیٹ آف انسٹرکشن ٹھیک ہے نا ordered set of instructions ordered کا کیا مطلب ہوتا ہے آرڈرڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلی انسٹرکشن اور دوسری انسٹرکشن دوسری انسٹرکشن اور تیسری انسٹرکشن یعنی انسٹرکشن کے اندر لاجیکل پوزیشنل ریلیشن شپ موجود ہونا چاہیے ٹھیک ہے تبھی ہم اسے آرڈرڈ سیٹ کہیں گے ادر وائز وہ آرڈرڈ نہیں ہوگا یعنی پہلی انسٹرکشن جب ہم ایگزیکٹ کر رہے ہیں اس کے بعد ہمیں دوسری انسٹرکشن ایگزیکٹ کرنی ہے ورنہ اگر ہم اس کو چھوڑ کر کے پانچویں پہ چلے جائیں اور پھر اپنی مرضی سے دوسری پہ آ جائیں تو سارا لاجک جو ہے نا اس کا بیڑا غرق ہو جائے تو یہ چیز ظاہر ہے کہ جب لاجیکلی سامنے نظر آ رہی ہے تو یہی چیز پروسیسر کے اندر بھی ہونی چاہیے اور بڑی ہارڈ لاجیکل بائنڈنگ ہونی چاہیے پوزیشنل بائنڈنگ کہ یہ پہلی انسٹرکشن اور پھر اس کے بعد یہ دوسری انسٹرکشن اور پھر یہ تیسری انسٹرکشن تو یہ چیز جو ہے نا یہ کیسے اس کو بتایا جاتا ہے اس چیز کے لیے نا ہر پروسیسر میں ایک بڑا اسپیشل رجسٹر ہوتا ہے یہ وہ رجسٹر ہوتا ہے جس کے بغیر پروسیسر کام نہیں کرتا اس کو ہم پروگرام کاؤنٹر کہتے ہیں یا انسٹرکشن پوائنٹر کہتے ہیں اس کی جو ڈیفینیشن ہے نا وہ یہ ہے کہ دی انسٹرکشن پوائنٹر اور the program counter hold the address of the next instruction to be exec یہ اس کی تعریف ہے مزید ایلیبوریٹ کریں گے اور جب آپ اس کو کام کرتے ہوئے دیکھیں گے نا تو آپ اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا چیز ہے اب یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا the address of next instruction to be exec اس کا مطلب کیا ہے ایڈریس کہاں ہوتا ہے ایڈریس میموری میں ہوتا ہے تو اس کے اندر میموری کا نمبر ہوتا ہے میموری کے اس سیل کا نمبر ہوتا ہے جس سیل میں کہ وہ انسٹرکشن پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا اب وہ انسٹرکشن جو وہاں پڑی ہوئی ہے وہ کس فارم میں پڑی ہوئی ہے وہ ایک نمبر کے فارم میں پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ نمبر جو ہے اس کی انٹرپرٹیشن پروسیسر اپنے اندر کرتا ہے ایک نمبر ہے سے فرض کیجئے کہ ای ایٹ e ٹھیک ہے نا ہیکسا ڈیسیمل میں یا دو سو پچپن نمبر یا ایک سو باون نمبر یہ ایک سو باون نمبر کا مطلب ہمارے لیے تو ایک سو باون نمبر ہے پروسیسر کے لیے یہ ایڈ کی انسٹرکشن ہے ٹھیک ہے نا اس انسٹرکشن سے اس کو بڑا کچھ پتا لگ جاتا ہے ایک تو یہ پتا لگ جاتا ہے کہ مجھے ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو یہ پتا لگ جاتا ہے اس کے آپرینٹ کہاں ہے ایڈ کس چیز کو کس چیز میں کرنا یہ سارا کچھ اس ایک نمبر میں بند ہوتا ہے یہ نمبر جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس کا آپ کوڈ آپریشن کوڈ ٹھیک ہے اور یہ operation code to operation code جو ہے یہ انسٹرکشن پوائنٹر موو کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اسی کی موومنٹ جو ہے انسٹرکشن پوائنٹر کی یہی موومنٹ جو ہے یہ بنیادی طور پہ ہمارے پروگرام کی ایگزیکشن ہوتی ہے ایک انسٹرکشن انسٹرکشن پوائنٹر نے لی وہ وہ اٹھائی انسٹرکشن پروسیسر نے اس اس کو سمجھا کے آپرینڈ اٹھائے ٹھیک ہے نا وہ جو میں فوراً بعد پڑے ہوئے ہوں وہ آپرینڈ اس نے پڑھے وہ آپریشن کیا اور اس کے بعد اب انسٹرکشن پوائنٹر میں اگلی انسٹرکشن پڑی ہوئی ہے وہ اٹھائی ٹھیک ہے اسے سمجھا اسے سمجھ کر کے اس کے آپرینڈ اٹھائے وہ آپریشن کیا اس کے بعد انسٹرکشن پوائنٹر میں اگلی انسٹرکشن کا ایڈریس پڑا ہوا ہے اسے اٹھایا یہ کنزیکٹو ہوتی ہیں انسٹرکشن ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ جو ہے وہ لگی ہوتی ہیں اب یہ جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے نا یہ ذرا تھوڑی سی ڈر والی بات ہے کہ یہ ایک سو باون کا مطلب ایڈ ہے ایک سو ترپن کا مطلب جو ہے وہ سبٹریکٹ ہے اب کہاں سے آپ یاد رکھیں گے یا ہم یاد رکھیں گے ایک سو باون ایڈ ہوتی ہے ایک سو ترپن جو ہے وہ سبٹریکٹ ہوتی ہے بڑا مشکل کام ہے اور جو ہم لوگ ہوتے ہیں نا انجینئر وغیرہ یا یہ ہم ہمیشہ مشکل کام کا جو ہے نا وہ ایک آسان طریقہ ایک آسان میتھڈ نکالنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں تو اس پرٹیکولر مشکل کو کہ یار یہ ایڈ سب ٹریک یہ اس کے نمبر کون یاد رکھے کیسے اس کو کوڈ کریں یہ تو بڑا لمبا چوڑا چکر ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا اسی کمپیوٹر ہی کی مدد سے تھوڑا سا آسان کرنے کی کوشش کی آسان کس طرح کرنے کی کوشش کی کہ ہم نے ہر نمبر کو نا ایک سمبل اسائن کر وہ نمبر تو ٹھیک ہے وہ تو ایک سو باون نمبر تھا لیکن ہم نے کہا یہ کہ اچھا یار ہم جب بولیں گے نا ہم جب کہیں گے تو ہم لکھیں گے add A double D add اب اس ایڈ کو دیکھ کے مجھے آپ کو ہر آدمی کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یار ایڈیشن کر رہے ہیں ہم یہاں پہ ٹھیک ہے نا اس کے بعد ایک اور کام کیا ہم نے ایک پروگرام لکھ دیا چھوٹا سا ایک پروگرام لکھ دیا جس میں یہ پوری لسٹنگ ہم نے دی ہوئی ہے کہ اگر میں ایڈ لکھوں نا تو اس ایڈ کو ایک سو باون سے ریپلیس کر دوں ٹھیک ہے جیسے آپ ورڈ میں کرتے ہیں آپ ٹیکسٹ ایڈیٹر میں کرتے ہیں نا وہ سرچ اینڈ ریپلیس ٹائپ تو سمجھیے کہ وہ سرچ اینڈ ریپلیس ہی کر رہا ہے جہاں جہاں ایڈ ہے نا وہاں وہاں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے ٹرانسلیٹ کر کے ایک سو باون کر دیتا ہے ٹھیک ہے نا اور اسی طریقے سے یعنی جو آپرینٹ ہے اس کو بھی اگر میں نے کوئی سمبل لگایا آپرینٹ کا اس کو بھی ٹرانسلیٹ کر کے اس کو بھی نمبر میں کنورٹ کر دیں کیونکہ وہ نمبر نیچے وہ بات بالکل طے ہے فکس ہے کہ وہ نیچے نمبر کے علاوہ کچھ نہیں اس کے علاوہ وہ سنے گا ہی نہیں کچھ یہ جو چیز ہے نا یہ ہم نے کیا کیا ہے ہم نے کوشش کی کہ جو پروسیسر کی نمیرک نمبرڈ ورلڈ ہے نا اس کو ذرا تھوڑا اپنے قریب لائے ٹھیک ہے ہماری جو دنیا ہے نا یہ سمبلائزڈ دنیا ہے ہم لفظ سمجھتے ہیں لفظ کیا ہے لفظ سمبل ہوتا ہے ایک معنی کنوے کر رہا ہوتا ہے ہمیں ٹھیک ہے نا یعنی ایڈ کے ایک معنی ہے ہمارے ذہن میں اور ہم وہ آپریشن پرفارم کرتے ہیں اس سمبل کی وجہ سے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ چیز ہمارے ذرا قریب آئے ہماری سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہو یہی بیسک ڈرائیو ہوتی ہے نمبر ورلڈ سے اوپر اٹھتے اٹھتے اٹھتے اٹھتے سی پلس پلس تک پہنچنے کی بیسک ڈرائیو یہی ہے کہ ذرا ہماری سمجھ میں ذرا زیادہ بہتر طریقے سے آ جائے وہ چیز ٹھیک ہے نا یہ جو سمبل ہم نے اسائن کر دیا نا کسی ایک اس کے نمبر کو جو پروسیسر والا نمبر ہے آپ کوڈ جو ہے اس کو ہم نے ایک سمبل اسائن کر دیا وہ سمبل اس کے آپریشن کو ہمیں کنوے کر دیتا جیسے ایک سو باون بار بار میں کہہ رہا ہوں ایڈ ہے اس کو میں نے اے ڈبل ڈی اگر ایڈ لکھ دیا تو کیا حرج ہے اس میں کوئی حرج تو نہیں اگر میرے پاس کوئی ایسی چیز موجود ہو کوئی ایسا انٹرپریٹر موجود ہو میرے درمیان میرے اور کمپیوٹر کے درمیان کوئی ایسا ترجمہ کرنے والا موجود ہو جو میرے ایڈ کو پروسیسر کے ایک سو باون میں ٹرانسلیٹ کر دے ٹھیک ہے نا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں وہ انٹرپریٹر میرا یہ کام کر دے گا وہ ٹرانسلیٹر وہ کمپائلر میرا یہ کام کر دے گا اس لیول پہ چونکہ بالکل سنگل لیول ٹرانزیشن ہے نمبر سے بس پہلے سمبل تک ہم پہنچے ٹھیک ہے یہ سمبل جو ہے نا جو یہ ایڈ کا موو کا لوڈ کا ریڈ کا یہ جو ہم سمبل بنا دیتے ہیں ان نمبروں کے ان سمبلوں سمبلس کو ہم نمونک کہتے ہیں ان سمبلس کو نمونک کہتے ہیں M N E M O N I C mnemonic ٹھیک ہے اور نمونکس جو ہے ہم نمبرز کو اسائن کرتے ہیں اس مقصد کے لیے تاکہ ہمیں اس کو پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی ہو کہ ہم نے یہ لکھا کیا اگر فرض کیجئے کہ ایک لسٹ نمبر کی آپ کے سامنے رکھ دیں ایک سو باون ایک سو چون دو سو پچپن دو سو چھیاسٹھ کیا مانی کنوے ہوں گے آپ کو کوئی مانی کنوے نہیں ہوں گے بالکل مطلب یہ کہ اب اس کے تو کوئی بھی معنی آپ کو کنوے ہو سکتے لیکن اگر اسی چیز کو میں لکھوں کہ ایڈ اے انٹو بی ٹھیک ہے نا move A to B read this from this place اب اس کے کچھ معنی تو کنوے ہوئے نا آپ کو کہ یہ آپریشن ہو کیا رہا ہے بس یہی مقصد ہے کہ وہ نمبر کی دنیا جو ہے وہ چونکہ بڑی ویگ ہے بڑی مطلب ویگ تو میں نہیں کہوں گا وہ تو بڑی ہی پرسائز ہے ہمارے لیے ذرا ویگ ہے کیونکہ ہم اس میں سے کوئی مطلب اخذ نہیں کر سکتے ہے نا اور ہمارے یہ جو کورس ہے نا اس کا بڑا بیسک بڑا بڑا سینٹرل ایک پروگرام ہے جس کو ہم اسمبلر کہتے ہیں اسمبلر جو ہے نا یہ ہے وہ ٹرانسلیٹر جو اس نمانک کو میرے ایڈ کو پروسیسر کی ایک سو باون میں کنورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو نمانک ہے نا یہ بھی آپریشن مور اور لیس ایک ہوتے ہیں مطلب وہ آپ کیا اس کے اندر کتنا بڑا تیر مار سکتے ہیں ایڈ کریں گے سبٹریکٹ کریں گے ایڈ کریں گے نوٹ کریں گے زور کریں گے یہی دو چار لاجیکل آپریشن ہیں یہی دو چار میتھمیٹیکل آپریشن ہیں یہ ہر جگہ ہوئیں گے ہر پروسیسر میں ہوں گے کوئی پروسیسر اس سے خالی نہیں کسی میں بڑا سیٹ ہوگا تھوڑا سا کسی میں چھوٹا سیٹ ہوگا ہوں گے سب میں یہ اب یہ جو نمانک ہے یہ مینوفیکچرر ٹو مینوفیکچرر ویری کرے گا کوئی لوڈ جو ہے اس کو یعنی جب ہم ریڈ کر رہے ہیں میموری سے اکومولیٹر میں یا کسی رجسٹر میں تو اس کو کوئی لوڈ کہہ دے گا کوئی اسے موو کہہ دے گا ٹھیک ہے کوئی اسے جو ہے جب ہم اس کو سیو کر رہے ہیں تو کوئی اسے اسٹور کہہ دے گا کوئی موو ہی کی کوئی ویریشن استعمال کر لے گا ٹھیک ہے مطلب سب کا ایک ہے صرف وہ تین لیٹر یا دو لیٹر اس کے معنی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی یہ کر کیا رہا ہے ٹھیک ہے جو جو کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہر پروسیسر میں وہی کرے گا وہی اس کا آپریشن ہے ٹھیک ہے نا ایڈ میں کیا آپریشن ہے ایڈ میں آپریشن یہی ہے کہ دو نمبر ایڈ کرنے اس کا نمبر کچھ اور ہوگا اس کا نمبر کچھ اور ہوگا اس کا نمونک کچھ اور ہوگا اس کا نمونک کچھ اور ہوگا لیکن روٹ آپریشن ایڈ کا ہی ہوگا تو یہ جو میں نے بات آپ کو کہی ہے نا کہ یہ تقریباً ہر پروسیسر میں ہر مینوفیکچرر میں یہ انسٹرکشن موجود ہوں گی تو اب اپنی سمجھ کے لیے نا جنرلی جو کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ ہم ان تمام کو اس پورے سیٹ کو نا ہم گروپ کر لیتے ہیں ان کی گروپنگ کر دیتے ہیں تاکہ گروپنگ میں ہم یہ بتا دیں کہ اچھا، یہ مینوفیکچرر اس کی یہ والی انسٹرکشن تمام جو ہیں یہ اس گروپ کی انسٹرکشن ہیں یہ انسٹرکشن جو ہیں وہ اس گروپ کی انسٹرکشن ٹھیک ہے یہ دو تین گروپ بنتے ہیں اس کے گروپنگ کیا ہے کہ ان کا جو آپریشن کلاس ہوگا نا اس آپریشن کلاس کے تحت جتنی انسٹرکشن آئیں گی ان کو ہم اس گروپ کی انسٹرکشنز کہیں گے ٹھیک ہے اس میں جنرلی جو ہے نا وہ جو بڑا والا سیٹ ہے وہ تین گروپس ہمارے بنتے ہیں پہلا گروپ ہمارا بنتا ہے وہ انسٹرکشنز جو ڈیٹا کو میموری سے پروسیسر میں لانے یا پروسیسر سے میموری تک لے جانے یا پروسیسر کے اندر آپس میں ایک رجسٹر سے دوسرے رجسٹر تک موو کرنے کی ذمہ دار ہوں ٹرانسفر کرنے کی ذمہ دار ہوں نا وہ تمام کی تمام انسٹرکشنز جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈیٹا موومنٹ کلاس ہے ابھی ہم اس کی آگے چل کے آپ کو مثال وغیرہ دیں گے کہ ان تمام کلاسز میں کس کس طرح کی انسٹرکشنز جو ہیں وہ ہوتی ہیں وہ ڈیٹا موومنٹ کلاس کی کہلاتی اس کے بعد ایک ہے جو کہ جنرلی آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے وہ ہر ایک میں ہوں گی ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ یعنی جیسے ایڈ کی انسٹرکشن ہے سبٹریکٹ کی انسٹرکشن ہے ٹھیک ہے نا ملٹی پلائی کی انسٹرکشن ہے ڈیوائڈ کی انسٹرکشن ہے ٹھیک ہے اینڈ کی انسٹرکشن ہے اور کی انسٹرکشن ہے یہ لاجیکل ہے تو یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ارتھمیٹک لاجک گروپ کی ہے یہ انسٹرکشن کہ وہ تمام کی تمام انسٹرکشن جو یا ارتھمیٹک ان نیچر ہو یعنی ایڈیشن سبٹریکشن سے ریلیٹڈ ہوں یا لاجیکل ان نیچر ہوں یعنی اینڈ اور ناٹ وغیرہ کی نیچر سے ہوں تو ان سب کو ہم گروپ کر کے ٹھیک ہے نا ایک جگہ پہ جمع کر دیتے ہیں اور ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ہمارا ارتھمیٹک لاجک گروپ ہے ہے اور تیسرا اور بڑا اہم جو کہ ابھی تک شاید ہم نے اس کو اس طریقے سے ڈسکس نہیں کیا وہ ہے جس میں جس کو ہم کہتے ہیں پروگرام کنٹرول گروپ جو پروگرام کی ایگزیکیوشن کو کنٹرول کرتا ہے پروگرام کی ایگزیکیوشن کو کنٹرول کرنے کی کیا مانی ہے ایک چیز ہے جو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتائی تھی نا کہ آئی پی رجسٹر ہوتا ہے اور وہ ایک انسٹرکشن پوائنٹ کرتا ہے پھر اس کے ساتھ والی دوسری پھر اس کے ساتھ والی تیسری ٹھیک ہے نا یہ کیا ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ انسٹرکشن کی دم سے دم بندی ہوتی ہے ایک کے بعد دوسری اس کے بعد تیسری اس کے بعد چوتھی یہ ایک زنجیر لڑی کی طرح یہ چیز چل رہی ہوتی اس میں کبھی کبھی نا بعض کنڈیشن کے اندر ہمارا دل یہ نہیں چاہتا کہ ہم اس زنجیر کی کڑی کو اسی طرح سے فالو کرتے چلے جائیں بعض کنڈیشن ایسی ہیں کہ جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ والا پورشن نہیں ایگزیکیوٹ کرنا اگر یہ کنڈیشن آ جائے نا تو ذرا ادھر چلے جاؤ یہ والا کام بھی کر آؤ ذرا جا کر کے ٹھیک ہے اگر یہ کنڈیشن ہو جائے تو ادھر سے ذرا یہ والا کام کراؤ جا کے یعنی بعض ایسی اسپیشل بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں جن کیسز کے اندر کہ کہ پروگرام کی اس فلو کو یہ ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری کے بعد چوتھی وہ انسٹرکشن جو اسپیشلی بھی سیم ہے یعنی اسپیشلی اسپیشلی بھی ایک کے بعد دوسری سے مراد یہ ہے کہ ایک میموری لوکیشن کے بعد دوسری میموری لوکیشن میں دوسری انسٹرکشن ہے اس کے کنزیکٹو ساتھ والی میموری لوکیشن میں تیسری ہے اس کے کنزیکٹو ساتھ والی میموری لوکیشن میں چوتھی ہے یہ ریلیشن شپ بعض اوقات ہمیں توڑنا پڑتا ہے بعض اوقات ہمیں اپنے کنٹرول میں لانا پڑتا ہے کہ نہیں اس کے بعد والی انسٹرکشن جو ہے نا یہ ابھی مت ایگزیکیوٹ کرو یہ ذرا بعد میں ایگزیکیوٹ کریں گے پہلے جا کر کے ذرا یہ والی یہ والا جو پورشن ہے نا پروگرام کا یہ والا پورشن انسٹرکشن کا یہ ذرا ایگزیکیوٹ کراؤ یہ بہت اہم ہے سمجھ میں ذرا زیادہ آئے گا اسی وقت جس وقت ہم اسے کر کے دیکھیں گے اور یہ ذرا مڈ میں جا کر کے آئے گا لیکن فی الحال جسٹ ایک ہم کو کہیں گے کہ کرسری انٹروڈکشن آپ کو دینے کے لیے یہ ضرورت ہمیں پڑتی رہتی ہے اکثر پڑتی رہتی ہے ٹھیک ہے جہاں یہ انسٹرکشن کیا ہے اگر ہم اس کو دیکھیں پوری کلاس میں دیکھیں یہ وہ انسٹرکشن ہے یا یہ وہ انسٹرکشن گروپ ہے جو بنیادی طور پہ ہمارے انسٹرکشن پوائنٹر کو تبدیل کرتا ہے انسٹرکشن پوائنٹر کس جگہ پر پوائنٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے اس انسٹرکشن پوائنٹر کے جو کانٹینٹس ہیں نا ان کانٹینٹس کو یہ والی یہ والی انسٹرکشن جو کہ اس گروپ میں آنے والی ہوتی ہیں پروگرام کنٹرول گروپ کے اندر آنے والی ہوتی ہیں یہ انسٹرکشن اس کو کنٹرول کرتی ہیں اس کے بعد آخر میں ایک جو گروپ باقی بچتا ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں یہ اسپیشل انسٹرکشن کا گروپ ہے یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے وہ ہمارے وہ اسپیشل سروسز گروپ والے ہوتے ہیں نا کمانڈوز تقریباً ویسے ہی فنکشن انسٹرکشن کا بھی ہوتا ہے کسی کسی وقت نا ہمیں جب ہماری ایکسپرٹیز بڑھے گی اس کے اندر وہ ہمیں پتہ لگے گا آہستہ آہستہ تو ہم پھر پروسیسر کے ساتھ کچھ کھیل کود شروع کر دیں گے ٹھیک ہے نا ابھی تک تو یعنی جو میں نے آپ کو بتایا وہ بڑی شریفانہ قسم کی انسٹرکشنز ہے کہ ایڈ کرو سب کرو یہ کرو ادھر سے ڈیٹا اٹھا کے لے آؤ ٹھیک ہے یہ جو انسٹرکشن ہے نا یہ اتنی وہ نہیں ہے یہ یہ ذرا خود پروسیسر کے ساتھ کچھ کھیل کود کرنے والی انسٹرکشن جو ہے نا یہ وہ ہیں ان کو ہم اسپیشل انسٹرکشن کہتے ہیں پروسیسر اسٹیٹ میں تبدیلی جب ہم لانا چاہیں نا چیزوں کے اندر ٹھیک ہے کہ اب پروسیسر جو ہے وہ اس طرح بہیو کرنے کے بجائے اس طرح بہیو کرنا شروع کر دے یعنی باقاعدہ اس کے بہیویئر کو تبدیل کرے یا اس کے کچھ بہیویئرس کو موڈیفائی کرنے کی کوشش کریں وہ اسپیشل گروپ کے اندر آتی یہ ریئرلی استعمال ہوتی ہیں یعنی پروگرامس کے اندر کم دیکھیں گے ہوتی ضرور ہے ہر ڈھنگ کے لکھے ہوئے پروگرام میں یہ انسٹرکشن ضرور ہوں گی لیکن یہ بہت کم استعمال ہوتی ہے بالکل جہاں ایپسلوٹلی ضرورت ہونا وہاں پر ان کو ہم ڈالتے ہیں اسپیشل گروپ کے اندر یہ جو تین میں نے آپ کو گروپس ایسے بالکل سیدھے سیدھے بتا دیے تین چار گروپس ان کا میں آپ کو تھوڑا سا مثال بھی اب دینا چاہوں گا مثال کے طور پہ جیسے یہ ابھی جو آپ انسٹرکشن دیکھ رہے ہیں نا یہ انسٹرکشن ہے ڈیٹا موومنٹ گروپ سے ٹھیک ہے یہ ڈیٹا موومنٹ کی انسٹرکشن ہے ایک آرکیٹیکچر میں آپ اس کو دیکھیے یہ ہم لکھتے ہیں move A X B X ٹھیک ہے ہے اب یہ موو ڈیٹا کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ دوسری انسٹرکشن آپ دیکھیے لوڈ ایل ڈی اے یہ لوڈ ہے لوڈ کی انسٹرکشن ہے ایل ڈی اے کا مطلب ہے لوڈ اکامولیٹر ٹھیک ہے نا with zero two three four یعنی یہ جو ویلو ہے زیرو ٹو تھری فور یہ اکامولیٹر میں لوڈ کر دو کانسٹنٹ جو ہے یہ ڈیٹا ہے کانسٹنٹ ٹھیک ہے نا یہ اکامولیٹر میں جا رہا ہے یہ بھی ایک موومنٹ ہے ڈیٹا کی تو اس طرح کی جو انسٹرکشن جن کی مثال میں نے یہ ابھی آپ کو دکھائی ہے یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ ڈیٹا موومنٹ کی انسٹرکشن ہر وہ چیز جس میں ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہو نا وہ ڈیٹا موومنٹ کلاس کے اندر آ جاتی ہے اس کے بعد اب دوسری یہ دوسری انسٹرکشن آپ دیکھیے یہ ہے ارتھمیٹک انسٹرکشن کے قبیل سے جیسے and A X comma one two three four یعنی ایکس کو کے اوپر اینڈ آپریشن کرو اور اینڈ آپریشن کے چونکہ دو آپرینڈ ہوتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اینڈ ہوں گے تو ایک آپرینڈ اس میں کہاں ہے ایکس میں اور دوسرا آپرینڈ اس میں کہاں ہے وہ ہے ون ٹو تھری فور یہ نمبر جو ہے اس نمبر کو ایکس کے ساتھ اینڈ کر دو ٹھیک ہے یا اگلی انسٹرکشن آپ دیکھیے add B X comma zero five three four یہ بھی ارتھمیٹک انسٹرکشن ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے کہ بی ایکس میں یہ نمبر جو آگے آ رہا ہے زیرو فائیو تھری فور یہ ایڈ کر دو یہ تیسری انسٹرکشن آپ دیکھیے یہ ہے ایڈ بی ایکس کوما یہ بریکٹ ٹھیک ہے one two zero zero bracket close اب یہ ذرا تھوڑی سی اور کمپلیکس اس میں کر دیا یہ جب ہم اس کو بریکٹ میں ڈال دیتے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ایکس کے اندر اس میموری لوکیشن سے یہ جو میموری لوکیشن ہے اس کے اندر ون ٹو تھری فور یہ میموری لوکیشن جو ہے اس کو آپ اس میموری لوکیشن پہ جو کچھ موجود ہے اس کو آپ ایکس میں ایڈ کر دیجیے اس میں اور ذرا اوپر والی میں نا تھوڑا سا فرق ہے اس میں ایک کانسٹنٹ ایڈ کر رہے تھے بی ایکس میں اس میں ہم اس میموری لوکیشن پر جو کچھ پڑا ہوا ہے اسے ہم ایڈ کر رہے ہیں بی ایکس میں ٹھیک ہے نا تو یہ چیز جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہوں گی نا اس طرح کی چیزیں add subtract multiply divide یہ سب کی سب جو ہے یہ ہماری ارتھمیٹک اور لاجک گروپ کے اندر آئیں گے تیسرے گروپ سے جو اگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں وہ ہے جیسے مثال کے طور پہ یوں دیکھیے کہ ایک انسٹرکشن اوپر لکھی ہوئی نا اوپر والی کو ذرا میں پڑھ دیتا ہوں انگریزی میں آپ کو یہ سمجھ لیجیے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا یہ ہے compare A X comma zero یہ کیا ہے کمپیئر کمپیئر کا کیا مطلب ہوتا ہے انگریزی سمجھیے اس کو یہ نہ سمجھیے اسمبلی کے انسٹرکشن انگریزی کمپیئر ایکس کو زیرو یعنی ایکس اور زیرو کو ذرا ان کا مقابلہ کریں ان کو کمپیئر کر کے دیکھیں ٹھیک ہے نا اور اس کے نیچے ایک انسٹرکشن ہے عجیب لکھی ہوئی jum jump J not N equal jump if not equal یہ بس وہ اف ناٹ اکول کو نا یہ ذرا سا short shorthand shorthand میں لکھ دیا jump if not equal to ایک یہ نمبر ہے ون ٹو تھری فور یعنی اگر اگر اس کو میں اس طریقے سے پڑھوں نا انگریزی میں ذرا پڑھوں کہ ایکس کو زیرو سے کمپیئر کیجئے اور اگر یہ دونوں برابر نہیں ہیں اگر یہ دونوں برابر نہیں ہیں تو location one two three four پر چلے جائیے اب پروگرام ایگزیکشن کہاں سے ہوگی location one two three four میں اگر اے ایکس زیرو کے برابر نہیں ہے تو اب یہ جو نیچے والی ہے جمپ اف ناٹ اکول ہے نا یہ کیا کر رہی ہے اس کنڈیشن کی بنیاد پر ہمارے پروگرام فلو کو توڑ رہی ہے ہم یوں سیدھے آگے نہیں جائیں گے اگر یہ کنڈیشن ٹرو ہو گئی تو ہم ون ٹو تھری فور پہ چلے جائیں گے جو کہ اس سے مختلف ایک جگہ ٹھیک ہے یہ جو چیز ہے یہ پروگرام کنٹرول کی ذمہ میں آئے گا ابھی نا یہ جو سامنے آپ نے ابھی دیکھا ہے اسکرین کے اوپر اس کو ابھی آپ نے اسمبلی لینگویج میں نہیں پڑھنا اس کو آپ نے انگریزی میں پڑھنا یا آپ انگریزی میں پڑھیں گے انگریزی میں اس کا مطلب نکالیں گے اور انگریزی میں ہی اس کو آپ سمجھیں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہے ہی انگریزی وہ بس اس کی شارٹ ہینڈ اب رہ گیا ہمارا آخری گروپ جو اسپیشل گروپ ہے تو اسپیشل گروپ سے یہ ابھی جیسے یہ دو انسٹرکشن پہ میں دکھا رہا ہوں یہ ہے سی ایل آئی اور ایس ٹی آئی ٹھیک ہے نا یہ تین لیٹر میں ہم نے اس کو لکھا ہوا ہے یہ ہے کلیئر دی انٹرپٹ فلیک ٹھیک ہے اور سیٹ دی انٹرپٹ فلیک ٹھیک ہے نا اس کا مطلب ویسے ابھی بتا دیتا ہوں ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا آپ لوگ لیکن بس بتا دیتا ہوں اس طریقے سے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کلیئر انٹرپٹ فلیک کریں گے نا تو پروسیسر جو باہر اکر ہونے والی چیزیں ہیں نا جو باہر ہو رہی ہیں جن کی وجہ سے بار بار انٹرپشن ہوتی ہے وہ باہر سے اپنے کان بند کر لے گا کہ اب باہر چاہے جو مرضی ہو میں یہ جو کام کر رہا ہوں پہلے اب میں اس کام کو مکمل کر ٹھیک ہے نا اور ایس ٹی آئی جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وہ اسٹیٹ جو پروسیسر کیا وہ دوبارہ اس نے باہر سے کچھ بات سننا شروع کر دی یہ اسپیشل گروپ کے اندر آئیں گے سی ایل آئی اور ایس ٹی آئی کیونکہ یہ پروسیسر بہیویئر کو تبدیل کر رہے ہیں اس کے بہیویئر کو موڈیفائی کر رہے ہیں اس کے سسٹم کو کنٹرول کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بنیادی طور پہ یہ مثالیں جو ہے نا یہ ہم آپ کو دے رہے ہیں مختلف انسٹرکشنز کے پوائنٹ آف ویو سے تو یہ جو ہے ابھی تک جو ہم نے جنرل ڈسکشن ابھی تک ہماری چل رہی تھی ہم نے گروپنگ کر لی انسٹرکشنز کی ہم نے ان کی میجر ٹائپس جو ہیں وہ آپ کو بتا دیں جو کہ تمام آرکیٹیکچرس کے اوپر جو ہیں وہ کامنلی چلیں گی تھوڑا سا ظاہر ہے جب ہم چیز کو ذرا کنکریٹ فارم میں اب ہم آہستہ آہستہ ذرا ایبسٹریکٹ سے کنکریٹ فارم کی طرف آنے لگے ہیں جب ہم کنکریٹ فارم کی طرف آئیں گے تو ہمیں کوئی ایک آرکیٹیکچر سلیکٹ کرنا پڑے گا ظاہر ہے اتنے سارے پروسیسرز ہیں دنیا میں اتنے سارے مینوفیکچررز ہیں بہت ورائٹی ہمارے پاس ہے وہ سب تو ہم کور نہیں کر سکتے تو کسی ایک آرکیٹیکچر کو اگزامپل کے طور پہ لے کے اس کے اوپر ہم یہ تمام چیزیں آپ کو کر کے دکھائیں گے جو کچھ بھی ہم اس پہ کریں گے نا وہ ویلڈ ہوگا باقی تمام آرکیٹیکچر پر بھی صرف ذرا تھوڑی سی زبان میں آگے پیچھے سمجھنے میں تھوڑا بہت آپ کو وہ لگے گا تو اس کے لیے اس پرٹیکولر کورس کے لیے جو آرکیٹیکچر ہم نے سلیکٹ کیا ہے نا وہ دو تین چیزوں کی بنیاد پہ ہم نے آئی بی ایم پی سی کا آرکیٹیکچر سلیکٹ کیا ہے آئی بی ایم پی سی کو سلیکٹ کیا ہے کہ یہ ہمارا وہ ٹول ہوگا جس کے اوپر کہ ہم ایکسپیریمنٹ کریں اس کی ریزنز جو ہے نا یہ کوئی زیادہ ٹیکنیکل نہیں ہے اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ سب سے زیادہ کامنلی اویلیبل پلیٹ فارم ہے اور ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں ہر جگہ آپ کو یہ آسانی سے مل جاتا ہے اس کے اوپر ڈیولپمنٹ ٹولز بہت آسانی سے مل جاتے ہیں اس کے اوپر تمام چیزیں جو پروگرامز ہیں ہر طرح کے پروگرامز مفت کے پروگرامز ٹھیک ہے نا اور قیمتی پروگرامز ہر کلاس میں چیز ہمیں اس کے اوپر اویلیبل ہوتی ہے بڑا وائڈ اس کا اسکوپ ہے تو آئی بی ایم پی سی کو تو ہم نے سلیکٹ کیا ہے ایز پلیٹفارم کہ جس پلیٹ فارم کے اوپر ہم یہ ساری کی ساری ایکسپریمنٹیشن کریں گے اور آئی بی ایم پی سی کا جو بنیادی یعنی جس کو ہم کہیں گے اس کا ٹیکنیکل جو اسٹرکچر ہے نا وہ ہے I A P X eighty eight یہ نام ہے ایک نام ہی کی طرح سمجھیے ٹھیک ہے نا I A P X eighty eight اس کا بیسک اسٹرکچر ہے یہ کیا ہے یہ ہے Intel advance processor extension eighty eight ٹھیک ہے یہ انٹل کا ایک بڑا بڑا سکسیسفل پروسیسر میرا خیال میں تاریخ میں اس سے زیادہ سکسیسفل پروسیسر کوئی نہیں ہے وہ ہے ایٹی ایٹی ایٹ ٹھیک ہے ایٹ زیرو ایٹ ایٹ یہ پروسیسر ہے جو کہ پہلے آئی بی ایم پی سی کے اندر لگایا گیا تھا اس پروسیسر کا جو آرکیٹیکچر ہے نا اس کو انٹل یا اس کا مینوفیکچر جو ہے یہ I A P X eighty eight کہتا ہے یہ آرکیٹیکچر ہے جو کہ ہمارے کورس کے میں یہ کہوں گا کہ جو بنیادی نصف ہے نا ہاف پورشن یا ہاف سے تھوڑا سا زیادہ پورشن جو ہوگا نا یہ I A P X eighty eight architecture کے اوپر ہوگا اور جو بقیہ حصہ ہمارا بچ جائے گا اس کورس کا وہ ہوگا آئی اے پی ایکس آرکیٹیکچر میں یا I P X eighty eight architecture جو ہے یہ کافی عرصے تک چلتا رہا بڑا اسٹیبل چلتا رہا لیکن پھر اس کے بعد ایڈوانسمنٹ ہوئی تو انٹل نے ایک دوسرا آرکیٹیکچر جو ہے وہ دیا I A P X three eighty six architecture ٹھیک ہے جو کہ اس سے بہت زیادہ پاورفل ہے یہ جو I A P X eighty eight architecture ہے نا یہ آرکیٹیکچر جیسے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ اس کے اکامولیٹر کی ورتھ جو ہوگی وہ اس کا سائز ہوگی تو یہ آرکیٹیکچر جو ہے یہ سولہ بٹ کا آرکیٹیکچر ہے ہے ہے sixteen bit bit architecture I A P X eighty eight جو اس کے کے رجسٹر سولہ ہوتے ہیں اور جو I A P X three eighty six architecture ہے نا اس کے رجسٹر جو ہوتے ہیں یہ بتیس بٹ کے ہوتے ہیں اچھا دوسرے ایک اور چیز بھی ہے کہ I A P X three eighty six architecture جو ہے اس کے اندر پورا کا پورا I A P X eighty eight architecture بھی شامل ہے یعنی جو چیز کی ہم I P S eighty eight architecture کے اوپر بنائیں گے وہ بالکل ویلڈ ہوگی اور اسی طرح چلے گی I A P X three eighty six architecture پر بھی تو یہ کمپیٹیبل آرکیٹیکچر ہے یعنی اس اس کو ہم کہتے ہیں کے اندر ڈاؤن ورڈ کمپیٹیبلٹی ہے یعنی اس سے پہلے جو آرکیٹیکچر انٹل نے انٹروڈیوس کیا تھا اس آرکیٹیکچر کی تمام چیزیں اس آرکیٹیکچر میں بھی ویلڈ ہوتی ہیں یہ کیسے ویلڈ ہے اور کس طریقے سے مطلب یہ کہ یہ دونوں چیزیں کام کرتی ہیں یہ ڈیٹیل میں جیسے جیسے جیسے جیسے اس کا وقت آتا جائے گا نا ویسے ویسے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا ابھی آپ شاید اس چیز کو نہیں سمجھ پائیں گے کہ یہ کس طریقے سے کمپیٹیبلٹی جو ہے یہ پرووائڈ ہوتی ہے I A P X eighty eight architecture جو ہے یا جس چیز کو بھی ہم آرکیٹیکچر کہتے ہیں نا کسی پروسیسر کا وہ ہے کیا وہ جنرلی یہ چیز ہے کہ اس کے اندر کون کون سے رجسٹر ہیں کیسے وہ رجسٹر آرگنائز ہوئے ہوئے ہیں ان رجسٹر کے فنکشن کیا ہے ٹھیک ہے نا وہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں بس اسی کا پورا جو کمبینیشن ہے نا یہ ایک پروسیسر کا آرکیٹیکچر ہوتا ہے تو I A P X eighty eight architecture جو ہے یہ اس کو اگر ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں اچھا ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں ذرا ڈیٹیل میں تھوڑا سا میں اس کو آپ کو نا اس کی ذرا ہسٹری بھی تھوڑی بتا دوں انٹل کا جو آٹھ بٹ پروسیسر ویسے تو انٹل نے فور بٹ پروسیسر بھی بنائے ہیں لیکن بہت پہلے کی بات ہے آٹھ بٹ ایٹ بٹ پروسیسر کے اندر سب سے پہلے انٹل کی جو انٹروڈکشن ہوئی ہے نا وہ ہے اس کا ایک پروسیسر بڑا مشہور ہے eight zero eight zero eighty eighty ٹھیک ہے نا ایٹی ایٹی جو پروسیسر ہے اس کا یہ بہت پسند کیا گیا اس کا آرکیٹیکچر بڑا سمپل تھا بڑا یعنی ورسٹائل تھا میں نے استعمال کیا ہوا کافی یہ سب سے پہلے انٹل نے آٹھ بٹ آرکیٹیکچر کے اندر جو ہے اس کو انٹروڈیوس کیا بڑا پاپولر ہوا یہ جنرل یوز کے اندر نا بڑا آیا اس کے بعد انٹل نے ایٹ زیرو ایٹ زیرو کا ہی ایک ذرا ایڈوانس ورژن نکالا اس کو ایٹی ایٹی فائیو کہتے ہیں ایٹ زیرو ایٹ فائیو یہ بھی آٹھ فٹ کا پروسیسر تھا لیکن یہ ایٹ زیرو ایٹ زیرو سے ذرا زیادہ پاورفل تھا ذرا ذرا تھوڑا سا زیادہ ورسٹائل تھا اوبیسلی وہ ایکسپیرینس ہوتا ہے مارکیٹ دیکھتے ہیں تمام چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ اس کو انکریز کر کے انہوں نے ایٹ زیرو ایٹ فائیو نکالا ایٹ زیرو ایٹ فائیو جو ہے یہ خاص طور پر جو ہماری انجینئرنگ کمیونٹی ہے نا اس کے اندر بڑا پاپولر ہوا میں نے بڑا کام کیا اس کے اوپر بڑا آسان پروسیسر تھا استعمال کرنے کے لیے سمجھنے کے لیے ٹھیک ہے نا اور بہت لاجیکل قسم کا اسٹرکچر اس کا تھا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دوسرے پروسیسر جو تھے وہ ان لاجیکل اسٹرکچر کے تھے لیکن بس یہ ذرا ذرا ہٹ کے بنا ہوا تھا پروسیسر تو اس کے بعد نا چونکہ وہ پروسیسر جو تھا انٹل کا 8085 یہ تقریباً اس زمانے میں انٹروڈیوس کیا تھا انٹل نے جب یہ آہستہ آہستہ بہت زیادہ بلڈ اپ ہو رہا تھا یہ پرسنل کمپیوٹر وغیرہ کا سارا چکر جو ہے نا بالکل ارلی اسٹیجز کے اندر تھا تو فورن ہی انٹل نے ریئلائز کیا کہ وہ پروسیسر جو ہے وہ تھوڑا سافٹ ویئر یعنی تھوڑا سافٹ ویئر آگے چلا گیا ہے اور پروسیسر کی پاور تھوڑی پیچھے رہ گئی تو اس کے ساتھ انٹل نے نا I A P X eighty eight architecture introduce کیا پہلے والے آٹھ بٹ کے تھے یہ جو تھا یہ سولہ بٹ کا تھا اس کی یعنی جو اس کے ساتھ میموری پہلے والے کے ساتھ جو میموری لگائی جا سکتی تھی وہ چونسٹھ کے میموری میکسیمم اس کے ساتھ لگ سکتی تھی تو اس زمانے میں نا ہم لوگ جب اس پہ کام کرتے تھے تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ چونسٹھ کے میموری اتنی زیادہ میموری جو ہے اس کو ہم کیسے کہاں استعمال کریں گے تو اس کے ساتھ پروسیس یہ انٹل نے نا I A P X eighty eight نکالا اس میں ون میگا بائٹ میموری جو ہے یہ ہم لگا سکتے تھے تو اس زمانے میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم لوگ خوشی سے پاگل ہو گئے تھے یار اتنی زیادہ میموری یہ آخر کب یعنی ساری زندگی لگتا تھا کہ کبھی استعمال تو کبھی اس کا ون میگا بائٹ کا ہو ہی نہیں سکتا اتنی زیادہ میموری جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے اور سولہ بٹ کا پروسیسر اس سے زیادہ پاورفل پروسیسر کی ضرورت ہی نہیں ہے اور اسی اس میں جو ہے یعنی ارلی اسٹیج کے اوپر جب eight zero eight eight introduce ہوا ہے تو ارلی اسٹیج پہ آئی بی ایم نے اس کو آئی بی ایم پی سی کے اندر کیا پہلا جو آئی بی ایم پی سی کا ماڈل آیا تھا اس کا کلاک اسپیڈ تھی four point four three megahertz بڑی بلیزنگ اسپیڈ کنسیڈر کی جاتی تھی اس زمانے میں بہت تیز ہے چار چار ہرٹس کا پروسیسر ہے مذاق نہیں یہ جو چیز ہے نا یہ پتہ نہیں مطلب یہ ظاہر ہے مطلب ہم تو یہی کہیں گے کہ کوئی اتنی بڑی ٹیکنیکل بات نہیں تھی لیکن بس that was the right moment to introduce such type of a machine and that machine actually became the biggest success the largest success in the history of computer یعنی کمپیوٹرس کی ہسٹری میں جو کہ خاصی پرانی تھی اس وقت بھی مطلب میں کہہ سکتا ہوں کہ تیس سال تو تقریباً تیس چالیس سال پرانی تو تھی اس وقت بھی لیکن اتنی بڑی سکسیس جو ہے وہ کمپیوٹر کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی کے یا آئی بی ایم پی سی کے اور وہ پی سی ایکس ٹی جس کی میں بات کروں آئی بی ایم پی سی پہلے آیا تھا اور فوراً بعد پی سی ایکس ٹی آ گیا تھا اس کی سکسیس ہوئی بس وہ آرکیٹیکچر ذرا اچھا بن گیا تھا اوپن آرکیٹیکچر تھا اس کے بارے میں انفارمیشن جو ہے وہ سب بہت اویلیبل تھی کوئی ٹیکنیکل انفارمیشن اس کی ایسی نہیں تھی جو کہ ڈاکومنٹڈ نہ ہو آئی بی ایم نے بڑا اچھا کام کیا تھا اس پر اور اس کے اندر ڈیولپمنٹ کی بڑی گنجائش تھی اس کے اندر ہم خود بہت کچھ لگا سکتے تھے تو وہ جو ہے نا وہ یعنی اس سکسیز کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی کہ اتنی زیادہ سکسیس جو کہ اس کے ڈیزائنرز اس کے مینوفیکچررز ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ یہ اتنی زیادہ سکسیس ہوگی ٹھیک ہے تو یہ ابھی تھوڑا سا ہم نے اس کو ہسٹری وغیرہ کو یہ شروع کیا یہ جو میں نے بات کہی ہے نا کہ ان کے ڈیزائنرز اور ان کے مینوفیکچررز کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی اس کو میں تھوڑا سا آپ کو ثبوت اس کا جو ہے جو جنرلی سمجھا جاتا ہے ہسٹری کا پارٹ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے اس کے اندر جو ٹائم مینٹین کرتی ہے ٹائمر ٹک اسے بولتے ہیں تو جب یہ سسٹم انہوں نے ڈیزائن کیا نا تو یہ ٹائمر ٹک رکھنے کا جو سائز انہوں نے اس میں ڈیزائن کیا سسٹم میں وہ اتنا تھا کہ وہ پانچ سال تک ٹکس اپنے اندر اسٹور کر سکتا تھا بائی دا ٹائم جب انہوں نے یہ آرکیٹیکچر انٹروڈیوس کیا تو اس کے بعد پانچ سال تک وہ ٹائمر ٹک جو ہے وہ آگے جا سکتی تھی اس کے بعد وہ فل ہو جاتی ٹھیک ہے اس کے بعد آگے جانے کی گنجائش نہیں تھی یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ جب وہ اسے ڈیزائن کر رہے تھے تو ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ یہ آرکیٹیکچر پانچ سال سے زیادہ زندہ بھی رہے گا ٹھیک ہے نا لہذا اس کو کہا کہ بس یہ تو بہت ہے پانچ سال five years we are not going beyond that we are not thinking beyond that but actually the history took turn which was not anticipated اور مسئلہ یہ ہے کہ آج تقریباً اس کو کچھ نہیں تو پچیس تیس سال ہو چکے ہیں اس آرکیٹیکچر کو ابھی ابھی تک چل رہا ہے ہے وہ وہ بھی پڑا ہوا اب ہر دفعہ اسے کھینچ تان کر کے جو نا آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے تو ابھی ایک ذرا تھوڑی سی میں نے آپ کو جو ہسٹوریکل کہہ لیجئے لائٹ سی بیک گراؤنڈ جو ہے اس چیز کی بتائی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کوشش کریں گے کہ ذرا ٹیکنیکل اس چیز کو دیکھیں ٹیکنیکلی دیکھیں کہ یہ کیا ہے کون کون سی چیزیں اس کے اندر ہیں کیسے یہ فنکشن کرتا ہے اس کے ڈفرینٹ جنرل رجسٹرز وغیرہ تو یہ انشاءاللہ ہم لوگ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے اس وقت تک کے لیے خدا حافظ السلام علیکم